روزے میں صرف طلوع فجر سے لے کر غروب تک کھانا پینا اور خواہش نفس سبق روکا گیا قطر کرنے کا کہا گیا اور روزے کے بعد احتکاب کے بارے میں کہا گیا کہ مکمل احتکاب جو دس دن یا نو دن جتنا بھی آخری اچھا بن رہا ہو کہ مکمل احتکاب کا دورانیہ جو ہے اس میں خواہش نفس سے پرہیز کرنی پڑے گی کچھ اعمال تو ایسے ہیں کہ جو اپنی ذات سے عبادت ہیں اپنی ذات سے ایسے ہیں بہتر ہیں ان میں جتنا لگا جائے اتنا ہی ہے ان کا فائدہ ہے ان کا سواد ہے اجر ہے کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اپنی ذات سے تو بہتر نہیں ہے لیکن کسی دوسری وجہ سے وہ بہتر قرار دیے گئے ہیں براہ راست عبادت نہیں ہے بل واسطہ عبادت ہے اب تو حاضر راست عبادت ہے لیکن روزی مانا براہ راست سے نہیں یہ بل واسطہ ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بچوں کی روزی کے لیے انسانوں کی خدمت کے لیے یہ بعد میں اس پر لگتا ہے تو یہ بھی عبادت بن جاتی ہے لیکن یہ بل واسطہ ہے تو کھانا پینا اپنی کھانا پینا براہ راست عبادت نہیں ہے اور انسان کو صرف کھانے کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے یہ براہ راست عبادت نہیں ہے لیکن یہ یعنی یہ یہ ایک دوسری چیز کے لیے یعنی بقائے جنسی اور بقائے نوعی کے لیے انسان کی ذات کے باقی رہنے کے لیے انسان کی نسل باقی رہنے کے لیے چونکہ ضروری ہے لہٰذا اس پہ لگنا بھی اس نیت کو کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ طریقے کے مطابق کرتے ہوئے جب آدمی سے لگے گا تو یہ بھی عبادت ہو جائے گا اس کے روزے میں کھانے پینے کو ترک کرائے گا پھر انسان بہرحوى پر جو جاتا ہے کہ کھانے کمانے وجہ سے ہی جاتا ہے جھوٹ فریب بھوکا وجود میں آتا ہے ظلم وجود میں آتا ہے تو مسئلہ ربوبیت کی وجہ سے ہی آتا ہے اس روزے میں ترک کرا کے اس بات کا بتایا گیا کہ یہ بذات خود مقصد نہیں ہے بذات خود بہتر نہیں ہے شاید ایسے بقدر ضرورت ہی لگا جائے کھائے سے نفس کا پورا کرنا یہی بذات خود عبادت نہیں ہے اور بذات خود جو ہے کوئی اچھا کام نہیں ہے اس کو مقصد قرار دے کر انسان کو اس کے ہر بات اس کے پیچھے لگایا جائے بذات خود ایسا کام نہیں ہے لیکن یہ افزائی کی نسل کی ضروری ہے یہ افزائش کی نسل کی افزائی کی نسل کی نیت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے کہ جو ہم جنسی خواہش دو وجہ سے جائز ہوتی ہے ایک اولاد کے لیے اور ایک باطن کو گناہ کے جذبات سے پاک کرنے کے لیے یہ دو نیتیں اس کی اس کے علاوہ کوئی تیسری نیت نہیں ہے تو اس لیے ان دو باتوں کی ضرورت کے تحت اس میں لگنا ہے اور یہ چونکہ نفس کے مزوں میں لگنا اللہ تعالیٰ کے اور بدلے کے درمیان حجاب بنتا ہے اور پردہ بنتا ہے اور اللہ کے قرب میں اس کی کمی لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مارفت اور پہچان میں کمی لاتا ہے اس لیے احتکاف میں مکمل اس سے پرہیز کرائی گئی دن کو بھی پرہیز رات کو بھی پرہیز جبکہ روزے میں دن کو پرہیز تھی رات کو نہیں تھی مساجد ایک احتکاف کے احکامات اس میں آ گئے اور ایک احتکاف کا مسئلہ بھی بیان ہو گیا ہے اتنے کہ احتکاف بھی رمضان کے ساتھ ایک ضروری کام ہے احتکاب کی روح روح یکسوئی ہے ساری چیزوں سے مکمل علاقہ ہو جانا حج میں مکمل ایک چیز نہیں ہے آپ کھائیں پیئیں اور پھریں پھرائیں آگے جہاں جائیں جس سے بات کرنا چاہیں ضرور کی بات ہر وقت جائز ہے ضرورت کے علاوہ بھی بات کرنا چاہیں وہ بھی جائز ہے اتنی پابندی اس میں نہیں ہے نماز میں بہت سخت پابندی ہے کیونکہ اس میں خاص جگہ دیکھنا خاص کلمات کا بولنا اور خاص حرکت کا خاص پیر کی اس کی سب سے زیادہ پابندی نماز میں ہے اس کے بعد پھر روزے میں ہے پھر احتقا اعتکاس میں پابندی ہے اور یہ پابندی ہے انسان کو یکسو کرنے کے لیے انسان کی یہ خاصیت ہے کہ اس کا دل جو ہے یہ ایک صاف کی مانت ہے یہ اس پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے مجھے فرمایا گی دن میں کل مولود نہیں یوں لگا فطرہ ہر پیدا ہونے والا جو ہے تو پانچ لاکھ پیدا ہوتا ہے جو یہ دیکھتا ہے جو یہ سنتا ہے جو یہ بولتا ہے جو یہ سوچتا ہے یہ چار چیزیں اس کی جو تشتری ہے دل کی اس پر لکھائی شروع کر دیتی ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس پیدائش کے بعد اس کے دماغ پر سلوٹیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ابھار اور جھریاں سلوٹیں ابھار اور جھریاں پیدا ہوتی ہیں کوئی کچھ کوئی گنیچی کچھ نالی بنی ہوئی یہ اس کے دماغ میں سلوٹیں اور جھڑیاں بن جاتی ہیں اور اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے اس کے دماغ میں یہ اس پہلی آواز سے ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو آوازوں کے ساتھ باتیں بناتے ہیں اس کے بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کے قوا میں جو کام شروع کرتے ہیں جبکہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے سب سے پہلے کان کام کرنا شروع کرتے ہیں اس لحاظ میں ہمارے کا خوشحال سمی ہم بصیرہ ہم نے بنایا انسان کو سننے والا دیکھنے والا سننے والا پہلے کہا گیا ہے تو یہ اس میں ماں کے پیٹ کے اندر اس کی دل کی حرکت اس کے اندر کی کوڑ کوڑ کی آواز یہ بچہ سنتا ہے تو آوازوں سے اس کے بعد اس کے دماغ پر سلوٹیں جڑیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں ایسے پہلی آواز اذان کہیے سب سے پہلی آواز اس کو جو ملے وہ اذان ہو ملایا جائے پھر اس کے کان میں اذان دی جائے ماشاء اللہ جدید تحقیقات آئی ہیں جتنے ہی اسپتال جو ہیں جو یہاں ڈلیوریاں کراتے ہیں لوگ جدید تحقیقات لے کر آئے یہ کہ نہیں چاہیے بچے کو نہیں چاہیے شریعت نے گم دیا کہ نلانا چاہیے آ ڈاکٹر نے دیکھا کہ بچے کی حالت ایسی سخت ہے ایسا بیمار ہے ایسی حالت میں ہے ایسا ذوق کمزوری میں ہے کہ نہلانے کی مشقت سے مر جائے گا تو کوئی مار ڈاکٹر ہو دیندار بھی ہو تو علادہ بات ہے ورنہ عام طور سے اس راج کریں نہ اسپتالوں میں ڈاکٹر صاحبان نے مسئلہ طے کر دیا کہ بچے کو غسل نہیں دیا جائے گا نہیں دیتے یہ بہت بری بات ہے یہ طرح سنت ہے اور بہت بری بات ہے اس کا خیال کریں عام طور پر ڈلیوریوں میں اسپتالوں والے نہلانے نہیں دیتے ہیں اور خاص طور سے یہاں ٹاؤن وغیرہ میں کوئی ہے وہ پوچھ بھی نہیں کیونکہ مندر سے کسی کی برائی بیان کرنا اچھا نہیں ہوتا تو غسل کرنا نہیں دیتے ہیں اذان ہے پھر اذان سے پہلی آواز جب اصان اور توحید کو سنتا ہے آدمی تو اس کے سلوٹیں جڑیاں دماغ پر آنا شروع ہو جاتی ہیں پھر جو یہ سنتا رہتا ہے اپنے گھر میں کوئی گال گالی بیزنی والے گھر ہوتے ہیں کوئی جھوٹ فریب والے گھر ہوتے ہیں کوئی ذکر تلاوت والے گھر ہوتے ہیں تو اس کے اثرات پر آنا شروع ہوتے ہیں کان سے اثرات آتے ہیں باطن میں آن سے اثرات آتے ہیں باطن میں زبان کے بول سے باطن میں اثرات آتے ہیں دماغ کی سوچ سے باطن میں اثرات آتے ہیں تو یہ چار راستے ہیں اس ان چار راستوں کو درست کرنا ہوتا ہے باطن کو غلط اصلاحات سے پاک کرنے کے لیے اور چار راستوں سے صحیح باتوں کو داخل کرنا ہوتا ہے تاکہ باطن میں صحیح اثرات آئیں تو پتکال میں مسجدیں بٹھایا گیا اور تاکہ سننا محدود ہو دیکھنا محدود ہو بولنا محدود ہو اور جب یہ تین راستے ان پر پابندی لگ جائے محدود ہو جائیں چوتھا راستہ سوچ جو ہے سوچ جو ہے وہ جوج ہے بہت تین راستوں سے جو کان سے سنتا ہے آنکھ سے دیکھتا ہے زبان سے بولتا ہے اور اس سے سوچ کی قوت انسان کے اندر یہ متحرک ہوتی ہے تو احتکاب میں بٹھا کر اس کی سوچ اس کے بول اس کے بول اس کے دیکھنے اور اس کے سننے پر پابندی لگا دی جاتی ہے جب یہ تین راستے جو ہے وہ بند ہو گئے ان پر پابندی آئی تو سوچ کے لیے بھی اس کو آج کے اندر ایسی چیزیں فیڈ نہیں ہو رہی ہیں اندر نہیں داخل ہو رہی ہیں تو جو کسی سوچ کو متحرک کریں تو لہٰذا سوچ کا اس کا جو ادارہ ہے وہ تین اداروں کو درست کرنے سے سوچ کا ادارہ درست ہو جاتا ہے جب سوچ کا ادارہ درست ہو جائے تو انسان کے باطن میں جو غلط ماحول میں چلتے پھرتے گندگی آئی ہوتی ہے وہ دھلنا اور پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ احتکاب کی تاثیریں ہیں پھر احتکاب میں نیک ماحول میں رہنے کا کہا گیا ذکر ہو تلاوت ہو دین کی بات کہہ سکتا ہے سن سکتا ہے اور دینی کتاب پڑھ سکتا ہے یہ ساری باتیں کیا ہوں گی یہ وہ باتیں ہوں گی جو اس کے اندر آپ سال اثرات کو داخل کریں گے اور اس طرح باطن میں ایک سوئی پیدا ہوتی ہے اس لیے ایک تو احتکاب کی ترتیب ہوا ہے کہ جو ہر ایک آدمی کو روزانہ کرنی چاہیے جو آدمی خاص قرب و خدا بندی چاہتا ہو اور ولایت کے راستے کی طرف چلنا چاہتا ہو تو اس کو چار اوقات میں یکسوئی کرنی چاہیے پانچ نمازوں کے علاوہ حاجر کے وقت میں یہ اکیلا اللہ کے ساتھ ذکر فکر پہ ہو فجر سے لے کر صبح کی نماز سے لے کر اشراق تک اس وقت جو ہے تو یہ اکیلا ہو اور ذکر فکر میں ہو اور یہ سوئی حاصل کرے اثر تھا اثر کے بعد سے لے کر مغرب تک اور مغرب سے لے کر عشاء تک ان اوقات کے بارے میں آیتیں حدیثیں آ کر ان کی خاص فضیلت ان میں ذکر فکر کرنا اکیلے ہونا تنہائی اختیار کرنا ان چار اوقات کی خاص فضیلتیں آئی تو جو آدمی کو بھی خدا بندی کے طالب ہوں جو رائے کے رستے پر چلنے والے ہوں تو ان کے لیے علاوہ پانچ نمازوں کے ان چار اوقات میں علیحدہ ہونا اور اللہ کے ساتھ اکیلے ہونا اور میں ذکر تلاوت میں لگنا اور نیک سوچ میں لگنا یہ ضروری ہے چار نہیں کر سکتا تین اوقات کو کر لے تین کو نہیں کر سکتا دو کو کر لے دو کو نہیں کر سکتا تو ایک وقت کو تو ضرور بے ضرور انفرادی عمل کے لیے خاص کرنا ہے ورنہ اپنی ذات کی ترقی نہیں ہوگی میں تقریباً لوگ سن کر دن میں ہو سکتے آ جائیں لیکن بڑی ترقی نہیں ہوگی جب میں انفرادی عمل کریے چوبیس گھنٹے چار اوقات میں سے ایک وقت میں یکسو نہیں ہوا اور آدمی کی زبان کی تاثیر بھی نہیں رہتی جو خود ان چار اوقات میں سے کسی وقت میں علیحدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر بنا لگتا ہوں اور ایک یہ جو دورانی ہے آخری اشرے کا احتجاج دس دن کا کہ اس کو اتنا ضروری کرا دیا گیا کہ سنت موقع کفایا ہے کہ جہاں مسجد ہے اس مسجد میں ایک آدمی کا بیٹھنا تو ضروری ہے ورنہ سارے گناگار ہوں گے اور ایسا نہیں چاہیے کہ ایک آدمی بیٹھ گیا بس سارے فارغ ہو گئے بلکہ احتکاب تو ایسا شوق ہو اتنے آدمی آئے کہ مسجد میں جگہ نہ رہے کیا کرتے رہتے ہیں اکثر لوگ کوئی خاص کام نہیں ہوتا لیکن توفیق نہیں ہے اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں رجوع اللہ رجوع اللہ آخرت اور آخرت کے متوجہ ہو کر ایک سوئی والے ہمارے میں لگنا اس کی طرف نہیں آ رہے ہیں ایک آدمی کرنے بیٹھا تو سارے کے سارے اگر ایک ہزار آدمی اس محلے میں رہے ہیں ایک ہزار کے ایک ہزار گنگار ہوئے کے عمل کے گنگار ہوئے ایک بیٹھ گیا تو سب جو ہے اس کے وبال سے اور مصیبت سے تو بچ گئے لیکن برکتیں تب حاصل ہوں گی کہ یہ بعد میں خود اس عمل کو کرے گا اپنے مرے بغیر جنت نہیں ملتی تو آدمی اس میں خود جب تک نہیں بیٹھے گا اس کے فوائد اس کے فضائل حاصل نہیں ہوں گے حدیث یہ فرمایا گیا اولاد نام تباہ مساجد شریف میں فرمایا گیا جو آدمی رمضان کا ایسا اخیرہ کا احتکاب کرتا ہے اس کو دو نفر حج کے برابر سواب دیا جاتا ہے اور جو آدمی ایک دن کا احتکاب کرتا ہے جو ایک دن کا مطلب ہوتا ہے جن تو اس کو جنم سے تین خنڈک دور کر دیا جاتا ہے جن کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے درمیانی فاصلے کے برابر ہے اور جو آدمی احتکاب میں بیٹھتا ہے احتکار میں بیٹھنے کی وجہ سے جن نیکیوں کو نہ کر سکا جنازہ تھا اس میں نہیں جا سکا یہ مریض کی عادت تھی اس میں نہ جا سکا اور کوئی خیر کا کام ہوتا تھا اس کا جذبہ جانے کا تھا لے کے بکاش پیچھے نہ جا سکا تو اس کا احتکاب میں بیٹھے ہوئے اس کا سواب ملتا ہے اور احتکاب والا اگر سویا ہوا ہو اس کی نیند میں میں لکھی جاتی ہے لہٰذا موت تک اگر سویا ہوا بھی ہو تو اس کو پورا لہر قدر کا سواب مل جاتا ہے اتنے اس کے فضائل اور برکتیں ہیں اور اسی سے یہ فرمائے گا کہ جو آدمی احتکاب کر رہا ہے گویا یا اللہ کے دروازے پر آ پڑا ہے سیاسی نے نئی طریقہ نکالا نا دھرنا دینا ہاں جی؟ دنیا داروں کے دروازے پر دھرنا دیتے ہیں کہ آپ ہمارا مسئلہ حل کریں گے آپ جی کریں گے آپ جی کریں گے <laughs> تو جب دنیا داروں کے دروازوں پر ہم دھرنا دیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے دروازے پر کیوں نہ دھرنا دیں جو آدمی اعتکاف کرنے والے جو ہیں یہ گویا اللہ تعالیٰ کے دروازے پر آ پڑے ہیں اور اچھا آدمی کریم آدمی اس کی علامت ہوتی ہے کہ جب کوئی آ کر اس کے دروازے پر پڑ جائے کہ اب آپ ہمارا کام کریں گے ہم تو آپ کے حوالے ہو گئے اب آپ ہمارا کام ضرور کریں گے تو شریف آدمی کریم آدمی کی یہ علامت ہوتی ہے اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ان کا کام ضرور کیا کرتا ہے وہ احتکاب کرنا جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دروازے پر دھرنا دینا ہے میری سیاسی تو دنیا کا دھرنا نکالا تھا حکومت کے دروازے پر دھرنا دیتے ہیں اور اتار یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دروازے پر دھرنا ہے جس میں آپ اس کے حضور اپنے حاجتوں کو اور اپنی ضرورتوں کو پیش کر کے یہاں ہاں ڈیمانڈ آپ پیش کر رہے ہیں ضرورت اور حاجتوں کو پیش کر رہے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں اور ان کی حال کی آپ درخواست کر رہے ہیں شریف میں فرمایا گیا کہ جو آدمی متقف ہو کر اللہ کے دروازے پر آ پڑا تو اللہ تبارک خلاص کے مطالبات کو ضرور پورا کرتے ہیں ہمارا احتکاب ہوتا ہے یہاں پچاس ساٹھ آدمی اللہ کے احسان سے بیٹھتے ہیں اور یہ تربیتی احتکاب ہوتے رہتے ہیں کچھ بیانات ہوتے ہیں کچھ مجالس ہوتی ہیں مسئلے مسائل باتیں کافی ساری ہوتی ہیں ایک آدمی آ کر بیٹھ گیا اعتکاف میں یہی کیسے آ گیا ہے ہر ایک کے بارے میں تو کو نہیں نا کہ آ جائے گا انہوں نے کہا بس ہم بھی آ گئے جی یہاں بیٹھا ہوا تھا بیٹھا ہوا تھا وہ آخری دن اس کا کچھ ہو گیا اس کے پیچھے کوئی پیغام آ گیا وہ بڑا خوش ہو گیا خیر اتکار میں نے پوچھا کیا بات ہے چلا گیا انہوں نے کہا جی میری شادی اتنی اٹکی ہوئی تھی اتنے عرصے کی اور ہی نہیں تھی میں سنا تھا کہ اتکار میں دعائی قبول ہوتی ہے تو میں آ کر تمہارے ساتھ بیٹھ گیا تھا <laughs> کیا جو جی، آخری دن ہوئے تو میرے پیچھے پیغام آیا کہ آپ جو آئے گئے تھے لوگ آپ جلدی کیوں نہیں آتے کہ مسئلے کو ختم کریں تو کہتے چلو اگر تک آپ پورا کریں گے اس کے بعد جائیں گے لیکن جی بارہ سو تک مسئلہ حل ہوا تو ایسا برخردار یہ اصل میں سارے مسائل حال کے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے جلدی یا دیر سے اور چونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے انسان کے مفادات کا بہتر جاننے والا ہے اس لیے بہتر سے بہتر آپ کے مفاد کو دیکھ کر اس کا فیصلہ ہوتا ہے ہم تو چاہتے ہیں یہ بات جو میں کہتا ہوں وہ ہو جائے اب یہ تو کوئی ضروری نہیں کہ تمہارے لیے بہتر ہو سان نہ ہوا خیر الگ تمہیں اس چیز کے بارے میں ناگواری محسوس کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی وہ آسان تو حبو سین میں اشر الگ ایک چیز کو تم پسند کرتے ہو اور تمہارے لیے بری ہوتی جو اللہ یعلم تم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو لہٰذا کہتے ہیں رمضان میں یا اعتکاف میں یا حج میں یا کسی جگہ پر بھی آپ نے کوئی دعا مانگی ہے اور وہ قبول اس طرح نہیں ہوئی جس طرح آپ چاہتے تھے تو آپ یوں محسوس نہیں کریں کہ وہ قبول نہیں ہوئی ہے وہ قبول ہو چکی ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ دیا ہے جو آپ کے لیے بہت بہتر تھا اور اس کو آپ جانتے نہیں تھے مجھے اس بات کو آپ چاہتے تھے ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہتر نہیں تھی اس لیے قبولی دعا کے بارے میں ایک یہ کہ ایک تو کہتے ہیں کہ اس پر درخواست پر لکھ دیتے ہیں کہ ریجیکٹڈ لکھ دیا اس کو دے کے بس قبول ہو گئی اب اس کے بعد دیکھیں گے وہ آپ کی ساری باتوں کے اسسمنٹ کریں گے اس کے بعد تو قبول ہو جاتی کہتے ہیں یا تو وہی چیز ملتی ہے جو آپ نے مانگی تھی یا اس سے بہتر چیز ملتی ہے یا کوئی بلا ٹلتی ہے یا اس دعا کو اجر کی شکل میں اٹھا کر عمل نامے میں رکھ دیا جاتا ہے اور بروز قیامت جب آدمی کو ان دعاؤں کا اجر ملے گا تو آدمی سوچے گا کہ یا اللہ اگر میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو اچھا ہوتا ایسے کہ جب مصائب اور بلاؤں جس پر گزری ہیں ان کا جو سواب ملے گا اس کو تو آدمی کہے گا کہ کاٹ دنیا میں میرا بدن کینچنے سے کاٹ دیا جاتا کیا اس کا اتنا اگر مل رہا اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو مسائل تکالیف اور مشکلات سے ذہنی ٹینشن نہیں ہوتا ان کو تبھی تکلیف ہوتی ہے جو انسان کی طبیعت ہے کہ ابھی تبھی تکلیف محسوس نہ کرے تو پھر وہ تو اس کی تفصیلات نارمل نہیں وہ ہوتی ہے لیکن اس کو لے بیٹھے کیوں ہوا ہے کیوں ہوا ہے میرے ساتھ ہی ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے یہ چیز اس کو ٹینشن بناتی ہے آپ کے شروع ہوتے ہیں مجھے بنتے ہیں کہ اللہ والوں کو ٹینشن نہیں ہوتا اس سے آ گئی مصیبت اللہ پاک کی طرف سے تھی کوئی سے خطا ہوئی تو اس وجہ سے آئی یا اللہ تعالیٰ کوئی درجہ دینا چاہے اس وجہ سے آئی ہر اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ ضرور ہو جائے تسلی تسلی اور دنیا داروں کو ساری چیزیں موجود ساری نعمتیں موجود تو جتنی ہیں ایسے اور زیادہ کیوں نہیں ہوئی ہیں ہو رہی ہے بیٹھے ہیں دو ہزار تین ماڈل گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور خوش نہیں ہو رہا ٹینشن میں آ رہا جب دو ہزار چار کو دیکھتے ہیں تو اب اس کی نفسیات کو دیکھیں آپ کس کا ٹینشن دوسروں یہ حدیث میں بات ہے کہ اس کے وہ جو ہے تو اس کو دور نہیں کریں گے فخر کو دور نہیں کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کے سارے امال باقی امال تو مکمل ہو رہے ہیں ایک جو احتکاب رہ گیا اور ایک گئے صدقہ فطر رہ گیا احتکاب کی بیٹھنے کی توفیق ہی کتاب میں عورتوں کے لیے احتکاب بیٹھنے کا ہے گھر پر بیٹھنے کا سواد ہے گھر پر بیٹھ کر اپنے کونے میں بیٹھ کر عبادت میں لگیں ضروریات کے لیے اٹھیں اور وہاں سے لے کر اگر کچھ وہاں بیٹھی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ ہدایات بھی دینا چاہیں گھر کے بارے میں یا ان سے کوئی بات پوچھیں اس کا جواب دینا چاہیں عورتوں کو اس کی بھی اجازت ہے کہ جی کپڑے کہاں رکھیں گے کہاں رکھیں اس کا جائے نہیں بتا دینا کہ جی میں جو پاؤ تو کتنا آلو ڈالیں گے اس میں آٹھ کلو آدھے ڈالیں گے یہ بتا سکتی ہیں انسٹرکشن دے سکتے ہیں کتنی رائے عورتوں کے ساتھ تو عورتیں بھی اعتکاب میں لگیں اوسط کا فطر جو ہے یہ آخری اشتے میں ضرور ادا ہونا چاہیے اور عید کی نماز سے پہلے تو ادا کرنا صدر کا فطر کا سواد ہے اور نہ ادا ہوا تو گویا پھر جیسے قضا نماز آدمی نے پڑھ لی نماز کے بعد دینا چاہیے لیکن آخری عشرے میں دینا بہتر ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کتاب فرمائے